السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے ننے ننے منے منے اور ننے منوں سے کچھ بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کئی طرح کی رنگ برنگی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کوریا سے ایک کہانی جانتے ہیں نا کوریا ایک ملک ہے بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں وہاں کے کہانی کا عنوان ہے بھینسے کے سینگ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے تمام کسانوں کو اپنے بھینسے بہت پسند ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سے کتنے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن یونی اگرچہ ابھی بچہ تھا مگر وہ ایک کسان کا بیٹا تھا پھر بھی اسے دنیا جہان کے باقی جانور پسند تھے مگر بھینسے اسے بالکل پسند نہیں تھے وہ ان کی بجائے گھوڑوں کو بہت پسند کرتا تھا بھینسا انتہائی سست جانور ہے جب کہ گھوڑوں پر سواری کی جا سکتی ہے انہیں آسانی سے ہانکا جا سکتا ہے اور تو اور ان میں ٹانگے میں بھی جوتا جا سکتا ہے بھینسے کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ ایسے جانور کو کیسے پالا جا سکتا ہے جس کے سر پر سینگ بھی ہوں اس کے علاوہ اسے بھینسے کی سب سے بری عادت یہ لگتی تھی کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جگالی کرنے میں مصروف رہتا ایسا لگتا جیسے اس نے منہ میں چونگم رکھا ہوا ہے اور ابھی اس سے کوئی بڑا غبارہ بنے گا ان ساری وجوہات کے علاوہ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ پچھلی اگلی ساری کثریں ہی نکل گئیں یونی جس چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا وہ صرف دس بارہ گھروں پر مشتمل تھا اور ان گھروں کے سامنے بڑا سارا میدان تھا جسے تمام گاؤں کے لوگ چاول چھڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ میدان پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں تھا اور اس میدان اور پہاڑوں کے درمیان اونچے نیچے راستوں پر چاول کی فصل کاشت کی جاتی تھی لہٰذا گاؤں کے لوگوں کے لیے اگر یہ چاول چھڑنے کے لیے میدان تھا تو بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کا آج کل موسم بہار تھا یعنی دھان کی فصل بونے کا موسم چاول چڑھنے کے میدان میں ہی ایک بڑا سا شاہ بلوت کا درخت کھڑا تھا اور آج اس درخت سے ایک بھینسا بندھا ہوا تھا جو بھورے رنگ کا تھا مگر اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور جسم کا کچھ حصہ بھی اس بھینسے کے کھر بھی سیاہ تھے اوپر شاہ بلوت کے درخت کی شاخیں موسم بہار کی وجہ سے سبز ہو رہی تھیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یونی نے تھوڑا سا قیلولہ کیا پھر اپنا گیند لیا اور چاول چھڑنے کے میدان میں کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا اگرچہ گیند پرانا اور پھٹا ہوا تھا مگر یونی کو بے حد پسند تھا مگر جب وہ میدان میں پہنچا تو وہاں ایک خوفناک شکل والے بڑے سائز کے بھینسے کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا یونی کے منہ سے حیرانی میں چیخ نکل گئی اور آنکھیں پھیل گئیں وہ بڑی دیر اسے حیرانگی سے ہلے بغیر ہلے جلے بھینسے کی ایک ایک حرکت دیکھتا رہا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھینسے کی دم میں مکھیاں اڑانے کے لیے حرکت ہوتی اگرچہ ایسا لگتا تھا جیسے اس بھینسے کی دونوں آنکھیں دور آڑو کے درخت کے پتوں پر مرکوز ہیں مگر شاید بھینسا کچھ اور سوچنے میں مصروف تھا بلکہ صرف مزے سے جگالی کرنے میں مصروف تھا پھر جیسے جیسے یونی کا خوف ختم ہوتا گیا اس کا تجسس بڑھتا گیا اور اسی تجسس کو دور کرنے کے لیے وہ دھیرے دھیرے بھینسے کے بالکل قریب چلا گیا مگر جب اسے بالکل امید نہیں تھی اچانک بھینسے کے جسم میں حرکت ہوئی اس نے اپنا منہ یونی کی طرف موڑ دیا یونی بھونچکا رہ گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اس نے جلدی سے اپنا گیند دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی کمر کے پیچھے کر لیا اسے اب مکمل یقین تھا کہ بھینسا اس سے اس کی گیند چھیننا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا بھینسے نے اپنی لمبی زبان منہ سے نکال کر اپنے چہرے پر دائیں بائیں پھیری اور اپنی دم کے جھاڑو کو ادھر ادھر ہلایا پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ جگا میں مصروف ہو گیا یونی نے ابھی بھی گیند کو بڑی سختی سے تھاما ہوا تھا اور وہ اچانک سوچنے لگا کہ گھوڑوں کے سینگ کیوں نہیں ہوتے اگر ایک گھوڑے اور بھینسے کے درمیان لڑائی ہو جائے تو آخر کون جیتے گا لیکن اس نے اس لڑائی کے بارے میں جتنا سوچا اسے یقین ہو گیا کہ بھینسا صرف اپنے سینگوں کے بل بوتے پر جنگ جیت جائے گا اسے گھوڑوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کے ہارنے کا سوچ کر ہی اداس ہو گیا ادھر اب یہ بھینسا اس کے لیے پہیلی بنا ہوا تھا کیوں اسے لگ رہا تھا کہ مسلسل کچھ کھا رہا ہے اس نے بڑے ہی غور سے بھینسے کا بار بار جائزہ لیا کہ وہ آخر منہ میں کچھ تو ڈالے گا مگر نہیں مگر پھر بھی وہ منہ ہلائے جا رہا تھا اب یونی کا ترسس آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور بھینسے میں اس کی دلچسپی بھی ختم ہو رہی تھی وہ پیچھے مڑا اور اپنی گیند سے کھیلنے لگا وہ ہوا میں گیند کو اچھالتا پھر زمین پر گرنے سے پہلے اسے دبوچ لیتا ایک بار اس نے گیند کو ہوا میں اچھالا لیکن واپسی پر گیند کو دبوچ نہ سکا اس کے گیند ایک پتھر سے ٹکرایا اور پتھر سے لگ کر لڑکتا ہوا سیدھا بھینسے کے نیچے چلا گیا یونی بھی اس کے پیچھے دوڑا پھر اچانک رکنا پڑا کیونکہ گیند کے پیچھے وہ بھی بالکل بھینسے کے قریب چلا گیا تھا اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیا کرے بھینسا اپنی آنکھیں آدھی کھول کر جگالی کر رہا تھا نہ تو اس نے گیند کے قریب آنے پر کوئی حرکت کی اور نہ ہی اس نے یونی کے قریب آنے کی پرواہ کی یونی کو بھی یقین تھا کہ بھینسے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گیند اس کے نیچے چلا گیا ہے وہ ترکیبیں سوچ رہا تھا کہ کس طرح گیند کو واپس حاصل کرے کہ بھینسے کو پتہ بھی نہ چلے اس نے اپنی آنکھیں بھینسے پر رکھی اور آہستہ سے اس کے پیٹ کے نیچے پڑے گیند کو اٹھانے کے لیے بھینسے کے قریب جاتا رہا وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنی سانس روک لی لیکن اس سے پہلے کہ وہ گیند کو اٹھائے اچانک بھینسے نے بڑے زور سے اپنا سر ہلایا اور زور سے ڈکارا اور ساتھ ہی اپنی دم سے جیسے جھاڑو پھیرا یونی گھبرا کر فوراً بھینسے کے نیچے سے نکلا وہ سر سے پاؤں تک خوف سے کانپ رہا تھا وہ ہتھیلیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کھڑا ہو کر اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگا اس کے منہ سے بھینسے کے لیے کچھ برے الفاظ بھی نکل رہے تھے ادھر بھینسے نے ایک دو دفعہ اپنے کان اڑانے کے لیے ہلائے اور دوبارہ جگالی کرنے لگا وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو یونی بہت پریشان تھا وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھامے سوچنے لگا کہ وہ اپنا گیند کیسے واپس لے اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ جب یہ گیند بھینسے کی نہیں ہے تو پھر مجھے واپس کیوں نہیں لینے دیتا کیا مجھے اس کی مرمت کے لیے ایک چھڑی درکار ہے لیکن اگر میں چھڑی لینے چلا گیا تو بھینسا کہ میری گیند نہ چھپا لے اب میں کیا کروں وہ جتنا سوچتا گیا اتنا بےقرار اور ناراض ہوتا چلا گیا یونہ نے بھینسے کی آدھی کھلی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی وہ اس وقت اونگ رہا تھا بلکہ اس کی آنکھیں اب تقریباً مکمل بند ہو رہی تھیں لیکن سوتے ہوئے بھی وہ مسلسل جگالی کرنے میں مصروف تھا یونی نے سوچا کہ یہی وہ وقت ہے جب وہ اپنا گیند واپس حاصل کر سکتا ہے اس نے احتیاطاً دوبارہ بھینسے کی طرف دیکھا بھینسا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سو رہا تھا یونی نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا لیکن اچانک کوئی اشارہ دیے بغیر بھینسے کی دم دوبارہ ہلنی شروع ہو گئی اور اس کی ایک چھل یونی کے گال پر پڑی اس کی درد کے مارے چیخ نکل گئی اس نے ایک ہاتھ اپنے دکھتے گال پر رکھا اور تڑپتا ہوا بھینسے سے دور چلا گیا اس کے گال پر شدید جلن ہو رہی تھی اور سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا خود بخود اس کا منہ ایسا بن گیا جیسے ابھی وہ دھاڑے مار کر رونے لگے گا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب میں وہ کسی شیر سے لڑتا رہا ہے اور اب زخم اسے تکلیف دے رہے ہیں وہ درد اور خوف سے کانپ رہا تھا پھر بھی آنکھوں میں آنسو بھر جانے کے باوجود اس نے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالی لیکن آہستہ آہستہ اس کا خوف ڈر غصے میں تبدیل ہوتا چلا گیا اس نے نفرت سے بھینسے کو گھورا غصے سے اس کی آنکھیں شولے برسا رہی تھیں اب اس کا ارادہ تھا کہ اندھا دھند بھینسے پر حملہ کر دے لیکن پھر آخر اس کے اندر سے ایک منہ بزورتے بچے کی آوازیں نکلیں بے وقوف بھینسے تم میری گیند واپس کیوں نہیں کرتے یونی نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی تاکہ بھینسا کوئی خوف کھائے مگر اسے پتا تھا جو کچھ بھی کھڑ لے بھینسا اس سے نہیں ڈرنے والا وہ شاید یونی سے ڈر جاتا اگر اس کے سینگ نہ ہوتے لیکن سینگوں کی موجودگی میں تو بھینسے کو ایک آدھ مکہ مار بھی دے بھینسے کے قریب نہیں جا سکتا تھا ادھر بھینسے میں پھر حرکت ہوئی اس نے مزے سے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور اپنے منہ پر پھیری اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں اب یونے کی گال پر لگا ہوا سرخ نشان یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا کینچوا رینگ رہا ہو یونی کا ہاتھ بے اختیار اس کی گال کو سہلا رہا تھا آخر اس سے برداشت نہ ہو سکا اونچی آواز میں بھینسے کو روتے ہوئے کہنے لگا میں اپنے بابا کو بلانے جا رہا ہوں آ کر تمہاری طبیعت ٹھیک کریں گے پھر اس نے ایک دفعہ پھر بھینسے کو گھورا اپنے ہونٹ سے کوڑے مڑا اور گھر کی طرف بھاگ گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ کہیں جا چکے تھے صرف باورچی بابا باورچی خانے میں کھانا بنا رہے تھے یونی نے کھانا پکنے کا انتظار کیا پھر بابا کو لے کر بھینسے کے پاس پہنچا تاکہ اس کا گیند مل سکے لیکن جب وہ دونوں چاول چڑھنے والے میدان میں پہنچے تو بھینسے کے گلے میں ہل بندھے ہوئے تھے جو وہ چاولوں کی فصل والی زمین میں چلا رہا تھا بھینسے کا مالک اس کے پیچھے پیچھے تھا اور اسے تیز چلنے کے لیے ششکار رہا تھا باقی پورا میدان کھلا اور خالی تھا یوں نہیں کہ گیند کا البتہ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم آپ کا کیا خیال ہے وہ گیند آخر کہاں گئی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ